عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر تو دونوں میں سے ایک کفر کی اس نسبت کے ساتھ لوٹے گا اگر وہ ایسا ہی ہے جس طرح اس نے کہا تو ٹھیک ورنہ یہ بات اسی کہنے والے پر لوٹ آئے گی صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو سولہ